ان فی ذالک لذکرا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید بے شک اس میں اس آدمی کے لیے عبرت و نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے یا کان لگا کر سنے درا حالے کہ اس کا دماغ حاضر ہو اقوام گزشتہ کے ان واقعات سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے جو عقل سے بہراور ہوں گے جس سے کام لے کر کفر سے تائب ہوں گے اور اپنے کان سے ان کی خبریں سن کر چوکنا دل و دماغ کے ساتھ سوچیں گے کہ اگر ہم نے کفر پر اصرار کیا تو ہمارا انجام انہی کافر قوموں جیسا ہوگا جن کے واقعات یہاں بیان کیے گئے ہیں